کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں بابا کی پسند جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میرے سرکار ہے کوئی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی دیکھو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حضور نہ ہوتے ہم بھی نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی شمس و قمر نہ ہوتے بر نہ ہوتے خوش کو تر نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا میں سب سے یا رسول اللہ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 بھون میں دلہن سزائے پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم داما تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بانی نہ لوح موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نیا تمہارے لیے یہ فیض دیے وہ جوتی کیے کے نام لیے زمانہ جیے جہاں میں دیے تمہارے دیے کیے ہیں یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نیم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاپ سیے یہ سترے بادا تمہارے لیے ہیں نجی مسیح سفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ حق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا ایسا نہیں کوئی جیسے تیرے سر ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا حمد ہے خدایا تمہیں ہاتھی میں برایا تمہیں کاسی میں اتایا تمہیں شاپ کتایا تمہیں داپ بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کماری پاک مریم وہ تو پیگ کا دم ہے جب شان میں نہ جایا وہی سب سے افضلایا وہی سب سے افضلایا وہی سب سے آیا یہی بولے سدرا والے جہاں کے تھالے سبھی مانے شان ڈالے تیرے پائے کا نام پایا تجھے یک یک نام بنا جیسے تیرے چلکارے دان ہو ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیان سے ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جیسے میرے سر کا رے گئے ایسا نہیں کو کا شان لطافت ہے کہ سایہ کوئی نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سر نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے پہ نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیونکہ یہ گنبد خزرا ہے نہیں کوئی یہ گنبد خزرا بیٹھے عشق والوں میں عشق کی بات کی جائے تو لطف دیتی ہے ایک دن آسمان نے زمین سے کہا ہے زمین سن مجھ پر سورج ہے مجھ پر چاند ہے مجھ پر تارے ہیں زمین نے سنا سن کر کہا آسمان سن کچھ پر سورج ہے صحیح کچھ پر چاند ہے صحیح کچھ پر تارے ہیں صحیح لیکن سن آسمان مجھ پر مدینہ ہے مجھ پر مدینہ ہے زمین وہ جواب دیا ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی اعلی حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشتے پلک اس کان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا اعزاز یہ حاصل گئے کیونکہ اپلاک پہ تو گنبد خزرا نہیں کوئی اپلاک پہ تو گنبد خزرا نہیں کوئی اس رنگ کا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کو اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے گنبد تو گنبد تو بہت ہے مگر گنبد تو گنبد تو بہت ہے لیکن اس گنبد کی کیا بات محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں آلہ کا قلم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز کپا میں پہلو میں جلوا گا اتی و عمر کی ہے شادی کا کران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے اس رنگ کا اس شان کا نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی اللہ گنبد تو بہت ہے مت مگر خوب نواز پر یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا یہ سچ ہے کہ جی نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی زمین کے بولو جیسے میرے سرکار ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اسے پرچم بنا لو اور مل کے کہو جیسے میرے نہیں کوئی کوئی جیسے میرے سر گئے اونچے میں اونچا نبی کا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یوں ہی کر کے ان کا چلچا اپنے دل کچھ نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا سب سے پیارا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا کا ہر گھر میں نہرا پکار رسولا ہمیں بلا پکارا اللہ مجھے تیبا بلا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو چوڑی کا اپنی کوتا بنا لو پدما سے اپنے مجھ کو لگا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو مجھے بلا لو دنیا کے جھگڑوں سے اکثر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر شاہ والا مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بن لو مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے تیبا بنا لو تجھے باب لو نیکوں کے صدقے میں ہم سے پتوں کو زاروں نظاروں مصیبت زدوں کو نیکوں کے صدقے مصیبت صدوں کو مولا نی بھانو میرے مولا نو مولانی بھانو میرے مولانوانو ہاں، ہاں، میرے مولانی بھانو شاہ والا مجھے پہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو حسرت زدہ کی یارے دعا لو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو شارے والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ مجھے بجے بلا لو قربان جاؤں قربان جاؤں قربان صدقے اتارو قربان جا قربان جاؤ سد سے کر کے صدقے اتارو قدموں میں اپنے مولا بلا لو قدموں میں اپنے مولا بلا لو مولا بلا لو مجھے آقا بلا لو سدموں میں اپنے مولا بلا لو مولا بلا لو مجھے آقا بلا لو شاہ والا مجھے تید بلا لو تیبہ مجھے تیبا بلا لو باد مخالف تیز آ رہی ہے باد مخالف تیز آ رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے باد مخالف مولا بچا لو مجھار میں ہے مولا لو پیارے بچا لو مجھے شاہ بچا لو چاہے والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو کے نظر میں دولت نیا موری بھور میں تیرا آئی کے نظر میں موری خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو کو بچا دو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تیبا بلا لو اپنے گداگر کو در پر بلا لو اپنے گداگر کو در پر بلا لو ہم سے ہمیں بلا لو شاہ والا مجھے تیبا بلا لو ب مجھے بلا دو جوڑی کا اپنی کوتا بنا لو پتما سے اپنے مجھے کو لگا لو شا والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے تے

جب گم پہ وہ پہلی نظر گئی جب گنبد بدے پہ وہ پہلی نظر گئی راس میرے دل میں اتر گئے ہو راستے میرے دل میں اتر گئے جب جد خزرا پہ پہلی بار ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی سے میرے دل میں اتر گئی میرے کریم سے گئے کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں قطرہ مانگے جو کوئی یا رسول اللہ تو سے دریا دے دے برسی اس قدر کے نہ سار نہا سا گیا ادھر وہ بارش کرم میرے داما کو بھر گئے وہ بارش کرم میرے داما کرم میرے دادا کو بھر گئی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی میرے ماں کی بارگاہ میں ہر زبان والے آتے ہیں عربی زبان والے بھی انگریزی بولنے والے بھی فارسی بولنے والے بھی اردو بولنے والے بھی غرض ہر زبان والے میرے ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور سب کی سنتے ہیں ہاں، بلکہ حضور اس کی بھی سنتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا ارے حضور تو گونگے کی بھی سنتے ہیں کہہ لب سے ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی ہاں میرے سکوت پر کی نظر میرے سید سی حضرت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سنو قضا حق ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے مر کر مروں گا میں اللہ کی قسم مر کر بھی نہ مروں گا میں اللہ کی قسم یہ جان ان کی یاد میں میری اگر گئے جان ان کے ذکر گئےاس سے میرے دل میں اتر گئی جب عاشق خوش ہوتے ہیں ان کو کوئی خوشی ہوتی ہے محبوب کے عاشق کو جب خوشی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ارے ہو نہ ہو ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں کے پور بہار دل بھی گئے شاد شاد طبیعت ہے پور بہار لگتا ہے آج میں لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی مدینہ جو کون کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے یا رسول اللہ میرے آقا تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے ارے جس کا سیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مدینے کی حاضری بڑی سعادت کی بات ہے لیکن لوٹنا کسی عاشق پوچھیے تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئے سار لگے تیرو بدل سے گزر گئی سار لگے کے بدل سے گزر گئی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے آواز ابد تیری بفیدان مات ہی نبی کے اتر گلی میں شار نبی کے اتر گئے جب جب تم بد خزرا پہ گئی بلی رحمت پہ ان کی آنکھیں جب مکیا جگ جو دے دل کے ارجے کھلا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے وہ منظر کیسا ہوگا مجھے بھی وہ منظر دکھا دو ارے خدا ہی دے صبر جان پور ہم کیوں کر تجھے بوال جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن تپک رہا ہے کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور بچا جو تلو کا ان کے بنا وہ جنت کا رنگ روغن بچا جو تلو کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن اور جنہوں نے پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دھولا گلا پائی اترل وہ پھول گلزار نور کے تھے تجلیے حق کا صحرا سر پر سلا تو تسلیم کی نچھاور دو گویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی ہو دل کے غلچے کھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم سن کلا میرا بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی